حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹے کنارے والی نجرانی چادر اور رکھی تھی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو تریپن